السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج جناب ہم پھر ایک ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر میں ہم انٹریکٹو فارمز کی بات کر رہے تھے تو آج کا لیکچر جو ہے اسی کو ایک لحاظ سے کنٹینیو کرتا ہے لیکن پچھلی دفعہ ہم نے جو مین چیز کی تھی وہ یہ کہ ہم نے جاوا اسکرپٹ سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا جاوا اسکرپٹ وہ آبجیکٹ بیس لینگویج جس کو ہم تھرو آؤٹ دس کورس یہ جو web development part of this course اس میں یوز کرتے رہیں گے اس کا ہم نے پہلا ایک چھوٹا سا اسکرپٹ لکھا تھا اس اسکرپٹ کو ہم نے کہا کہ یہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ ہے تو پچھلی دفعہ ہم نے مین اچیومنٹ یہی کی تھی کہ ایک چھوٹا سا کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ لکھا اور وہ بھی جاوا اسکرپٹ میں اور اس اسکرپٹ کا فائدہ یہی تھا کہ اس اسکرپٹ کی وجہ سے ہمارا فارم جو ہے جو ہم ڈیولپ کرتے آ رہے ہیں کچھ عرصے سے وہ تھوڑا سا مزید انٹریکٹو ہو گیا تھا آج جناب ہماری جاوا اسکرپٹ کی جو انٹروڈکشن ہے وہ ذرا زیادہ فارملائز کرنے کی کوشش کریں گے so we'll have a more formal introduction to JavaScript today ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جاوا اسکرپٹ میں یہ جو کی کانسیپٹ ہے آبجیکٹس کا تو یہ آبجیکٹس ہوتے کیا ہیں خاص طور پہ جاوا اسکرپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کہ یہ آبجیکٹ جو ہیں ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں تو ان پراپرٹیز کو کس طرح ریڈ کیا جاتا ہے ان کو کس طرح ماڈیفائی کیا جاتا ہے اور آخری چیز جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ یہ میتھڈس کیا ہوتے ہیں کوئی بھی اگر آبجیکٹ ہو اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس سے کچھ ایسوسیٹیڈ میتھڈس ہوتے ہیں تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان میتھڈس کے بارے میں لرن کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ ان میتھڈس کی مدد سے سمپل ٹاسک کیسے کیے جا سکتے ہیں اس وقت اسکرین پہ آپ کو وہی پرانا سا فارم جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیولپ کیا تھا وہ نظر آ رہا ہوگا اس فارم کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے جو سینڈ ای میل کا بٹن ہے اس کے اوپر اگر ماؤس آئے اور اس کا پہلا جو فیلڈ ہے اس میں کچھ نہ بھرا گیا ہو تو کیا ہوتا ہے تو یہ کہ ایک الرٹ باکس آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جناب یہ فرام والا فیلڈ جو ہے یہ خالی ہے اس میں کچھ ڈالیں so that was the interactivity that we added last time اور یہ انٹریکٹیوٹی ہم نے ایڈ کی تھی with the help of JavaScript اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ انٹریکٹیوٹی جو ایڈ کی ہے ہم نے دو مختلف طریقوں سے ایڈ کی تھی ان میں سے جو دوسرا طریقہ تھا وہ وہ طریقہ ہے جس کو ہم اب اکثر و بیشتر یوز کیا کریں گے وہ جو چھوٹا مختصر طریقہ تھا جس میں ہم ایک ٹیگ کے اندر ہی سارے کا سارا کوڈ ڈال دیتے تھے وہ اب ہم کم سے کم یوز کریں گے زیادہ تر ہم یہی کریں گے کہ ایک فنکشن کا کچھ ریفرنس ڈال دیں گے ہم ایچ ٹی پیج کی باڈی کے اندر پھر اس فنکشن کو ہم اصل میں ڈیفائن کریں گے اس ایسٹیمل پیج کے ہیڈ پورشن میں اور اس کو ہم ڈیفائن کریں گے with the help of the script slash script tag یہی جو ہم نے پچھلی دفعہ چھوٹا سا انٹریکٹیوٹی والا فیچر ایڈ کیا تھا اپنے فارم میں اس کا جو ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے باڈی پورشن میں ریفرنس ڈالا تھا یعنی وہ جو ہم نے سینڈ ای میل کا بٹن ہے اس کے اندر جو ایک ایٹریبیوٹ ڈالا تھا کہ on mouse over is equal to check form وہ تو حصہ وہیں پہ جاتا ہے وہ مختصر سا حصہ لیکن یہ جو چیک فارم فنکشن ہم نے ریفر کیا ہے باڈی پورشن میں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہیڈ پورشن میں ہم نے ڈالی ہے اور ہیڈ پورشن میں ہم نے ڈالی ہے within the script slash script tag تو یہ جو فنکشن چیک فارم اور اس کے آگے جو فنکشن کی ڈیفینیشن تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیڈ پورشن میں جائیں یعنی فنکشن کو ہم ریفر کرتے ہیں اس کو ایک لحاظ سے کال کرتے ہیں within the body portion اور اس کو ہم ڈیفائن اس سے پہلے ہی کر دیتے ہیں تاکہ جو ہی وہ فنکشن کال ہو کیونکہ یہ ڈیفائن پہلے سے ہو چکا ہے تو وہ آسانی سے وہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا پریفرڈ طریقہ ہوگا جاوا اسکرپٹ کی فنکشنلٹی ڈالنے کا into an H T M L page یعنی اس کو ہم ریفر کریں گے باڈی میں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ڈیفائن کریں ہیڈ پورشن میں تو یہ جو ہم نے کام کیا پچھلی دفعہ یعنی یہ جو چھوٹا سا اسکرپٹ لکھا اسے ہم کہتے ہیں کہ it's a client side script وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا پروگرام ہے اور یہ اس ویب پیج کا حصہ ہے جس کو کلائنٹ دیکھ رہا ہے تو یعنی وہ ویب پیج اس وقت کلائنٹ کے اپنے کمپیوٹر پہ ہے یعنی کلائنٹ کے پاس ہے یوزر کے پاس ہے اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ it's a client side script ہم نے کچھ عرصہ پہلے سرور سائڈ اسکرپٹ کی بات کی تھی so they are two different things server side script جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں سرور پہ whereas client side client side script جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کلائنٹ کے کمپیوٹر پہ یعنی یوزر کے کمپیوٹر پہ اور یہ عموماً اس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ کلائنٹ یا یوزر جو ہے ویب پیج کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے تو ان کی مدد سے ویب پیج جو ہے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے اس انفارمیشن کو دیکھتا بھالتا ہے اس کو تھوڑا سا پروسیس کرتا ہے اور جب ساری انفارمیشن آ جاتی ہے تو اس کو جب سرور کے پاس بھیجنا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ کچھ ہیلپ کر سکتا ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کلائنٹ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے لیے جاوا اسکرپٹ یوز کریں گے اس کورس میں لیکن that is not the only option they are other languages available as well کہ جس کے ذریعے کلائنٹ سائٹ اسکرپٹنگ کی جا سکتی ہے جس میں سے ہم نے ایگزامپل دی تھی وی بی اسکرپٹ کی these are the two more popular ways of doing client side scripting client side scripting کے ہم نے ایڈوانٹیجز آپ کو دو گنوائے تھے ایک تو یہ کہ اس سے سرور پہ لوڈ کم ہو جاتا ہے سرور کو ذرا کم پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ہی دفعہ جو بالکل صحیح انفارمیشن ہے وہ پہنچتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ پہلے غلط یا انکمپلیٹ انفارمیشن آئے وہ اس کو دیکھے دیکھے کیا چیز مسنگ ہے کیا چیز غلط ہے وہ کلائنٹ کو بتائے کلائنٹ اسے درست کرے اور پھر بھیجے تو یہ جو ٹو اینڈ فرو ہو رہی ہے اس کے بجائے اس کی بجائے صرف ایک دفعہ ہی سرور کے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے اور وہ صحیح فارم میں ہوتی ہے اور وہ کمپلیٹ ہوتی ہے کیونکہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے ذریعے ہم نے یہ اچیو کر لیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم نے اس کو صحیح کر لیا ہوتا ہے اگر کوئی مسنگ ہوتی ہے تو ہم یوزر سے وہ ڈیٹا لے کے تبھی جب ساری چیزیں آ جاتی ہیں تبھی سرور کے پاس بھیجتے ہیں تو ایک تو یہ فائدہ تھا کہ سرور کو اب ذرا کم کام کام کرنا پڑ رہا ہے اور کیونکہ زیادہ ٹو اینڈ فرو نہیں ہو رہی اس لیے نیٹورک پہ ٹریفک جو ہے وہ بھی ذرا کم ہو گئی ہے تو یہ تو فائدے تھے لیکن کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اسی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ سارے براؤزر جو ہیں ان پہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے پروگرام نہیں چل سکتے یا پھر بعض یوزر جو ہیں وہ جان بوجھ کے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کو آف کر دیتے ہیں اپنے براؤزر میں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے والے اسکرپٹ لکھے ہیں یا ان کے پاس جاتے ہیں اور نہیں چلتے کیونکہ یا تو ان کا براؤزر ایسا نہیں یا پھر اگر ہے اور اس میں اس فیچر کو آف کیا ہوا ہے تو اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیولپر ہے اس پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے یعنی ڈیولپر صاحب جو ہیں اب انہیں یہ سوچ کے اپنا ویب پیج بنانا ہے کہ یہ ایسے پیجز پہ بھی کام کرے جہاں پہ جاوا اسکرپٹ سپورٹڈ ہے اور ایسی پہ بھی جہاں پہ سپورٹڈ نہیں ہے تو اس سے وہ جو ویب پیج بنا رہے ہیں وہ ذرا زیادہ کمپلیکس ویب پیجز بن جاتے ہیں تو یہ تو میں نے دو ڈس ایڈوانٹیج آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ میں سے ایک صاحب نے مجھے ای میل بھیجی انہوں نے کہا جناب ایک ڈس ایڈوانٹیج اور بھی ہے جو آپ بتانا بھول گئے تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب ویب پیج کے اندر ہم نے مزید چیزیں ڈال دی ہیں ہم نے یعنی اس میں جاوا کا کوڈ ڈال دیا ہے اب اس کی وجہ سے اس کا سائز بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے نیٹورک پہ لوڈ نسبتاً ذرا بڑھ جائے گا تو بالکل صحیح لیکن عموماً دس از دس از ناٹ اے پرابلم کیونکہ جاوا اسکرپٹ کی وجہ سے نیٹورک پہ ٹھیک ہے تھوڑی سی ٹریفک بڑھتی ہے لیکن وہ جو ٹو اینڈ فرو والی ٹریفک ہے کہ میسج آ رہا ہے جا رہا ہے چیزیں کریکٹ ہو رہی ہیں جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کو انٹر کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو ٹریفک ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا جو اوور ہیڈ ہے جاوا اسکرپٹ کو ایڈ کرنے کا یہ اتنا زیادہ نہیں لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جاوا اسکرپٹ جن ویب پیجز میں موجود ہوتے ہیں عموماً وہ ویب پیجز ان کا سائز جو ہے ذرا بڑا ہی ہوتا ہے تو جاوا اسکرپٹ یہ لینگویج جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ یہی کہا تھا کہ یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو خاص طور پہ براؤزرز میں رن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یعنی it is design to be run in browsers اور اس کے مدد سے اس لینگویج کی مدد سے عموماً لوگ چھوٹے چھوٹے پروگرامس ہی ڈیولپ کرتے ہیں ہیوج پروگرامس ڈیولپ نہیں کرتے اور ان چھوٹے پروگرامس کو ہم کہتے ہیں اسکرپٹس اور یہ اسکرپٹس جو ہوتے ہیں یہ ایچ ٹی ایم ایل کی مدد سے ویب پیجز کے اندر امبیڈ کیے جاتے ہیں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے جاوا اسکرپٹ جو ہے یہ ایک انٹرپریٹیڈ لینگویج ہے یہ کمپائلڈ لینگویج نہیں ہے دوسرے یہ کہ اٹ از ڈیزائنڈ کہ اس کے ذریعے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ آسانی سے ہو سکے اور آخری چیز یہ کہ اٹ از آبجیکٹ بیسڈ یہ تین میجر خصوصیات ہیں جاواسکرپٹ کی اب میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جاواسکرپٹ ہر چیز نہیں کر سکتی it's a very reasonable language لیکن یہ ہر کام نہیں کر سکتی تو میں کچھ چیزیں گنوانا چاہوں گا وہ چیزیں کہ جو کہ جاواسکرپٹ نہیں کر سکتی پہلی چیز تو یہ کہ فائل ریلیٹڈ آپریشن جو ہیں وہ اسکرپٹ نہیں کر سکتی اٹ از پارٹ یعنی جان بوجھ کے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ آپ کے کمپیوٹر پہ کوئی نئی فائل نہ بنا سکے یا پھر جو کرنٹ فائل ہو اس کو ماڈیفائی نہ کر سکے یا پھر کوئی کرنٹ فائل ہو اس کو ڈیلیٹ نہ کر سکے یا پھر کوئی کرنٹ فائل ہو اس کو ریڈ نہ کر سکے اور یا پھر کوئی کرنٹ فائل ہو اس کو ری نیم نہ کر سکے تو یہ سارے کے سارے جو فائل والے آپریشن جو ہیں یہ جاوا اسکرپٹ کے اندر نہیں ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے جاوا اسکرپٹ ان سارے کے سارے فائل آپریشن کو یعنی read rename create modify delete ان کو کیوں سپورٹ نہیں کرتی اس کے بارے میں کچھ سوچیں آپ اور پھر مجھے بھی بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ جاوا اسکرپٹ ان آپریشنس کو کیوں سپورٹ نہیں کرتی ایک اور چیز جو سپورٹ نہیں کرتی وہ ہے گرافکس یعنی اسکرپٹ میں ایسی کمانڈز نہیں ہے جس کی مدد سے میں مختلف چیزیں آپ کی پہ ڈرا کر سکوں کے ذریعے آپ امیجز کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں آپ بیک گراؤنڈ کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں آپ ٹیبلز میں جو مختلف سیلز ہیں ان کے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں آپ فونٹ کے کلر چینج کر سکتے ہیں آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں لیکن آپ گرافکس ڈرا نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک ایسی کیپبلٹی ہے جو کہ جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہے ایک اور capability which is missing from script is the ability for network program صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹورک پروگرام وہ یہ کہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ اپنی ونڈو کے اندر کوئی بھی یو آر ایل جو ہے وہ دے کے وہ ڈاکومنٹ کھول سکتے ہیں دیٹس اٹ باقی اور کوئی کام نیٹورک ریلیٹڈ آپ جاوا اسکرپٹ کی مدد سے نہیں کر سکتے یہ نیٹورک ریلیٹڈ پروگرامنگ کا نہ کرنا یہ فائلز کا فائل فائل آپریشنس کا نہ سپورٹ کرنا ان کا ان کی وجہ جو ہے اگین آپ نے مجھے آپ مجھے ای میل کر کے یا پھر C S one O one کے ڈسکشن بورڈ پہ جا کے مجھے ضرور بتائیے اس کے بارے میں لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دے چلوں وہ یہ کہ اس کی ریزن جو ہے وہ سیکیورٹی ہے دیز ٹو فیچرز یعنی نیٹ ورک پروگرامنگ اور فائل آپریشن یہ دو فیچرز جاوا سیٹ جاوا سیٹ میں نہیں ہے کیوں تاکہ یہ لینگویج زیادہ سیکیور ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ ذرا سوچیں اب بات کرتے ہیں یعنی ابھی تو ہم نے بات کی کہ کیا نہیں ہو سکتا لیکن بہت ساری چیزیں ہو بھی سکتی ہیں ان میں سے بعض خاص چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ کہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ کا براؤزر جو ہے نا اس کی اپیئرنس کو آپ بڑی آسانی سے اور اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ڈاکیومنٹ ڈسپلے ہو رہا ہے اس ڈاکیومنٹ کے جو کانٹینٹ ہیں اینڈ دا وے دا لک یعنی ان کی جو اپیرنس ہے ان کو بھی آپ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے بڑے آسانی سے اور بڑے آسن طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ہر طرح کی ارتھمیٹیکل مینوپولیشن بھی کر سکتے ہیں آپ ایون فلوٹنگ پوائنٹ ارتھمیٹک بھی جاوا اسکرپٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں اور سب سے شاید انٹرسٹنگ چیز یہی کہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ اپنا ویب پیج ایسا بنا سکتے ہیں کہ یوزر اس سے انٹریکٹ کر سکے اور یہ ہم کرتے ہیں through the use of event handlers جس طرح آپ کچھ عرصے سے ہم یوز کرتے آ رہے ہیں on mouse over on mouse over is a event handler تو ایسے اور بھی کئی ایونٹ ہینڈلرز ہیں ان کی مدد سے ہم interactive event driven web pages بنا سکتے ہیں ایک چیز اور بھی ہم نے کچھ تھوڑی دیر پہلے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ آپ فائلیں بنا نہیں سکتے کریٹ نہیں کر سکتے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک چھوٹی سی فیسلٹی ہے اسکرپٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ اسکرپٹ کے ذریعے آپ کوکیز بنا سکتے ہیں اور کوکیز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں کوکیز کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے کہ یعنی ویب سے ریلیٹڈ کوکیز کی ٹرم کو بھی آپ نے سنی کوکیز ہوتی کیا ہے کوکیز جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی فائلیں ہوتی ہیں جس کے اندر براؤزر جو ہے کچھ چیزیں اسٹور کر سکتا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ اسی ویب پیج پہ جائیں جس نے وہ کوکی بنائی تھی تو اس ویب پیج کو پتہ لگ جائے کہ میں کہاں ہوں وہاں پہ اس کوکی میں وہ لکھ دے گا کہ جناب یہ فلانے صاحب ہیں آخری دفعہ میں نے میں ان کے کمپیوٹر پہ فلانے دن آئی تھی تو next time when you visit web page تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس اس اس ڈیٹ کو دیکھ کے جب وہ آخری دفعہ آپ نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا تھا آپ کو کہہ سکے کہ جناب بڑا عرصہ ہو گیا چکر نہیں لگا مہینہ ہو گیا یعنی تھوڑا سا ڈیٹا یوزر کے بارے میں مے بی یوزر کا نام شاید یوزر کے بارے میں تھوڑی سی اور انفارمیشن اس کے اندر اسٹور کر دے تو فار ایگزامپل جب میں امیزون ڈاٹ کام پہ کبھی جاتا ہوں کسی کتاب کو آرڈر پلیس کرنے کے لیے تو اس کے اوپر لکھا آتا ہے ہیلو الطاف کیونکہ میں نے یہ انفارمیشن کچھ عرصہ پہلے امیزون کو دی تھی اور انہوں نے ایک کوکی میں وہ انفارمیشن جو ہے اسٹور کر دی میرے کمپیوٹر پہ تو اب جب بھی میں جاتا ہوں مجھے انہیں بتانا نہیں پڑتا میں کون ہوں وہ امیزون ڈاٹ کام کا پیج جو ہے وہ فوراً دیکھتا ہے ریلیٹڈ کوکی کو وہاں سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب حضرت مولانا الطاف صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ مجھے کہتا ہے hello Altaf it recognise me through the use of cookies تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ فیچر ہے جاوا اسکرپٹ کا کہ اس کے ذریعے آپ کوکیز کوکیز بنا سکتے ہیں اور کوکیز کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ہم جب اس کورس میں جاوا اسکرپٹ کی بات کریں گے تو ہم بات کر رہے ہوں گے کلائنٹ سائٹ جاوا اسکرپٹ کی جاوا اسکرپٹ کی ایک اور ورژن بھی ہے جسے آپ کہتے ہیں سرور سائٹ جاوا اسکرپٹ ان میں خاصی چیزیں کامن ہیں لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ان میں کامن نہیں ہیں سرور سائٹ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ سرور سائٹ اسکرپٹ لکھتے ہیں کلائنٹ سائٹ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ کلائنٹ سائٹ اسکرپٹ لکھتے ہیں تو ہمارا فوکس اسی پہ ہوگا یعنی جاوا اسکرپٹس کے وہ فیچرس جس کی وجہ سے ہم کلائنٹ سائٹ اسکرپٹس لکھ سکیں ایچ ٹی ایم ایل میں جب ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کی ڈسکشن شروع کی تھی ہم نے کیس انسینسٹیوٹی کا تذکرہ کیا تھا کہ ایچ ٹی ایم ایل کے جتنے بھی ٹیگس ہیں they are not case sensitive اگر جو H T M L tag ہے اس کو آپ لکھیں capital H capital T capital M capital L یا پھر ان سب کو اسمال کیس میں لکھ دیں یا پھر انہیں مکسڈ کیس میں لکھ دیں یعنی small H small T capital M small L یہ جو تینوں سچویشن میں نے آپ کو بتائی as far as the browser browser is concern they are exactly same اس میں کوئی فرق نہیں یعنی ایچ ٹی ایم ایل جو ہے it is not case sensitive it doesn't matter کہ کس کیس میں آپ ٹیگ لکھتے ہیں اس کے لیے وہ سب برابر ہیں براؤزر کے لیے وہ سارے کے سارے ٹیگ جو ہیں برابر ہیں جاوا اسکرپٹ میں کیس اپوزٹ ہے براؤزر جب اسکرپٹ کے کوڈ کو دیکھتا ہے تو اس میں کیس کا وہ دھیان رکھتا ہے تو اگر آپ آن ماؤس کلک لکھیں یا ہم سوری آن ماؤس اوور لکھیں اور اس میں ایم کیپٹل نہ ہو تو اس سچویشن میں جب ایم کیپٹل ہو وہ دونوں چیزیں جو ہیں اسکرپٹ کے لحاظ سے مختلف چیزیں ہیں تو براؤزر جو ہے ان کو as two separate things treat کرے گا تو جب بھی اگر آپ یہ آن ماؤس اوور اگر لکھنا چاہیں اس کو آل کیپٹل میں لکھ دیں وہ کام غلط ہو جائے گا آل اسمال میں لکھ دیں وہ کام غلط ہو جائے گا اس کو اسی انداز میں لکھیں جس لحاظ جس انداز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی سو so, جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ٹائپ کرتے ہوئے آپ کو خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کس کیس میں کس کیس میں آپ اسے ٹائپ کر رہے ہیں so be careful about it so ایک ویب پیج جو ہے اس میں ایچ ٹی ایم ایل بھی ہوتی ہے ایکسکیوز می اس میں ایچ ٹی ایم ایل بھی ہوتی ہے اس میں جاوا اسکرپٹ بھی ہوتی ہے H T M L case insensitive and JavaScript case sensitive JavaScript کے بارے میں ہم نے جو ایک امپورٹنٹ چیز تھوڑی دیر پہلے مینشن کی تھی اور پچھلے لیکچر میں مینشن کی تھی وہ یہ کہ JavaScript is object based object base سے ہماری کیا مراد ہے if you say language is object based اس سے ہماری کیا مراد ہے تو جناب JavaScript is object based اس کا مطلب یہ ہے کہ جاوا اسکرپٹ کو جب بھی کوئی چیز نظر آتی ہے JavaScript treats it as an object JavaScript کے لیے کوئی ونڈو جو ہے نا وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے کوئی بٹن جو ہے وہ بھی آبجیکٹ ہے کوئی ڈاکومنٹ ہے وہ بھی آبجیکٹ ہے کوئی فارم ہے وہ بھی آبجیکٹ ہے یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے جاوا اسکرپٹ جو ہے ہم کو کہتی ہیں دے آر آبجیکٹس اور ان کو پھر اسی لحاظ سے وہ کچھ مینیپولیٹ کرتی ہے اسی لحاظ سے انہیں ٹریٹ کرتی ہے اب آبجیکٹس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں فار ایگزامپل اگر آپ ونڈو آبجیکٹ لے لیں تو ونڈو کا ایک سائز ہوتا ہے یعنی اس کی ہائٹ ہوتی ہے اس کی وتھ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے کوئی بھی آپ ویب پیج کھولیں تو اس کے لوور لیفٹ ہینڈ کارنر میں تھوڑی سی ایک ٹیکسٹ لکھی ہوتی ہے اکثر اوقات وہ ٹیکسٹ ہوتی ہے done D O N E done آج ہم دیکھیں گے کہ اس, اس وہ جو ڈن یعنی وہ جو اسٹیٹس اس ونڈو کا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ادھر تھوڑی سی ٹیکسٹ نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو لوور لیفٹ ہینڈ کارنر میں that is the status of the window that's a property of the window تو ونڈو ایک آبجیکٹ ہے اور اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ ہائٹ وتھ اسٹیٹس اور بھی کئی اس کی پراپرٹیز ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہر آبجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز بھی ہوتے ہیں میتھڈز وہ سمجھ لیں کہ پروگرام ہوتے ہیں وہ انسٹرکشن ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ اس آبجیکٹ کو چینج کر سکیں سو آبجیکٹ آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز اور آبجیکٹ سے ایسوسیٹڈ کچھ میتھڈس اس میں اگزامپل یہی جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ ایک ونڈو کو ریسائز کرنا چاہیں تو آپ ریسائز ٹو کا میتھڈ یوز کرتے ہیں اور اس کو پھر ریسائز ٹو کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اس کا سائز جو بھی ہے اس سے آپ جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ hundred fifty comma two hundred کر دیں یعنی ونڈو کا سائز چینج کر دیں تاکہ وہ hundred fifty by two hundred کی ہو جائے سو so, میں پھر یہ کہوں کہ JavaScript treats everything as an object اور ہر آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈس ہوتے ہیں یہاں یہ یاد رہے کہ اسکرپٹ جو ہے it is object based not object اور جس طرح آپ نے سنا ہو شاید کہ C plus plus is a very popular language it is object اور سملرلی جاوا از آبجیکٹ اور JavaScript is not object اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے بعض فیچر جو ہیں وہ جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہیں جو آبجیکٹ اور لینگویج میں لازمن ہونے چاہیے وہ فیچرز کیا ہیں ان فیچرز میں ایک تو یہی کہ اس میں اسٹرانگ ٹائپنگ نہیں ہے میں اب اس کا اس کو آپ کو بتا نہیں سکتا اس کا مطلب کیا ہے شاید تھوڑے عرصے میں اس کے بارے میں بات کریں اسی طرح اس میں ایک کوئی فارمل انہیریٹنس کا میکنیزم نہیں ہے تو اسٹرانگ ٹائپنگ اور انہیریٹنس یہ کی فیچرز ہوتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کے جو کہ جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہیں it is quite similar to object oriented languages لیکن بعض کی فیچرز جو ہیں جو جو ہر آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج میں ہوتے ہیں وہ جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہے تو اس لیے ہم اسے آبجیکٹ اورینٹیڈ نہیں کہتے بلکہ ایک ذرا ڈائلوٹیڈ یا لوزر ورژن سمجھ لیں ہم اسے کہتے ہیں آبجیکٹ بیسڈ آبجیکٹ بیس اس کا مطلب یہ کہ treats everything as an object just like object oriented languages do لیکن انہیریٹنس اور اسٹرانگ ٹائپنگ جو ہے وہ دو میکنیزم جو ہیں اس میں سے مسنگ ہیں تو جناب خاصے عرصے سے ہم آبجیکٹ آبجیکٹ کر رہے ہیں اب فارملی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں آبجیکٹ کیا ہوتا ہے what do we mean by an object تو جناب آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کلیکشن ہوتی ہے آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک نیمڈ کلیکشن ہوتی ہے یعنی ایسی کلیکشن ایسا ایسا سیٹ آف تھنگس جس کا کوئی نام ہو اور اس نیمڈ کلیکشن میں کیا ہوتا ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس میں پراپرٹیز ہوتی ہیں اور دوسرے اس میں میتھڈس ہوتے ہیں سو آبجیکٹ کیا ہوتا ہے object is a name collection consisting of properties properties and methods کو ہم ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں میتھڈس کو ہم انسٹرکشن بھی کہہ سکتے ہیں so object is a named collection of data and instruction اسی طرح بعض لوگ پراپرٹیز کو اسٹیٹ بھی کہتے ہیں بعض لوگ میتھڈس کو بہیویئر بھی کہتے ہیں تو اگین آبجیکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں object is a named collection of state and behaviour اس وقت اسکرین پہ جو آپ کو ڈائگرام نظر آ رہی ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے ایک کلیکشن آف تھنگس ہے اور اس میں کچھ پراپرٹیز ہیں اور کچھ اس میں میتھڈس ہیں لیکن اس میں ایک پراپرٹی کا ہونا لازمی ہے and that is the name property یعنی ہر آبجیکٹ میں یہ نیم والی پراپرٹی ضرور ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اس میں میتھڈس بھی ہوتے ہیں ایک ایگزامپل دیکھ لیں ایک بائسیکل کی ایگزامپل دیکھ لیں ایک بائسیکل جو ہے اس کا ایک کلر ہوتا ہے سو دیٹس اے پراپرٹی اس کی ایک ہائٹ ہوتی ہے دیٹس اے پراپرٹی اس کے ٹائر کا ایک پریشر ہوتا ہے دیٹس اے پراپرٹی اس کی ایک اسپیڈ ہوتی ہے جس اسپیڈ وہ چل رہی ہوتی ہے آن اینی گیون مومنٹ وہ دیٹس اے پراپرٹی اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے کہ کس طرف جا رہی ہے cycle that is again a property اور اس آبجیکٹ کی حیت کو ہم چینج کر سکتے ہیں فار ایگزامپل ہم ہم ایک انفلیٹ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کے ٹائروں میں ہوا کے پریشر کو بڑھا سکیں یا پھر ہم ایک ایکسیلریٹ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو تیز کر سکیں یا اسے ڈیسیلریٹ کر سکیں اس کے علاوہ ہم اس میں ایک ٹرن کا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم بتا سکیں کہ جی لیفٹ رائٹ مڑ جاؤ اس میں ایک ہم پارک کا میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس بائسیکل کو پارک کرا سکیں تو میتھڈس کیا ہوئے جس سے ہم ایک آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو چینج کر رہے ہیں پہلے وہ ادھر جا رہی تھی اب وہ ادھر جا رہی کیونکہ ہم نے ایک میتھڈ لگا دی ہے اور وہی کہ وہ پراپرٹی پہلے یہ تھی کہ اس طرف جا رہی ہے اب پراپرٹی یہ ہو گئی ہے میتھڈ لگانے کے بعد کہ اس طرف جا رہی ہے سو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ پراپرٹیز جو ہوتی ہیں یہ ایک لحاظ سے اس کی اسٹیٹ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کی کیا ضرورت حال ہے اور میتھڈ جو ہیں یوز ہوتے ہیں ٹو چینج دیٹ اسٹیٹ اور یہ کہ اس کے اندر ایک نیم پراپرٹی ہونا ضروری ہے پتہ نہیں آپ لوگ اپنی بائسیکل کو نام دیتے یا نہیں دیتے میں نے تو اپنی بائسیکل کا نام بلیلا رکھا ہوا تھا اب ذرا ایک کمپیوٹری سی ایگزامپل لے لیں آبجیکٹ کی یہ ایگزامپل ہے جاوا اسکرپٹ کے ونڈو آبجیکٹ کی ایک تو یہ کہ اس کی نیم کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کی ہائٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کی ویڈھ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی کی اسٹیٹس پراپرٹی ہوتی ہے آج ہم آپ کی اس کی اسٹیٹس کی پراپرٹی کو مینیپولیٹ کرنا دکھائیں گے اس کے علاوہ اس کی ایک ڈاکیومنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس وقت اس میں کون سا ڈاکیومنٹ ڈسپلے ہو رہا ہے اس میں ایک لوکیشن کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی اس میں ڈسپلے ہو رہا ہے اس کا یو آر ایل کیا ہے ونڈو سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈ بھی ہیں مثلاً اوپن میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم ایک نئی ونڈو اوپن کر سکتے ہیں یا پھر ایک ایک ایک کلوز میتھڈ ہے جس کے کے ذریعے ہم ایگزٹنگ ونڈو کو بند کرا سکتے سکتے ہیں ہیں غائب کر اس علاوہ آپ نے شاید غور کیا ہو ہم ایک الرٹ کا میتھڈ بھی ونڈو ڈاٹ الرٹ کا میتھڈ بھی کچھ عرصے سے یوز کرتے آ رہے ہیں that is also a method جس کی مدد سے ہم ایک چھوٹا سا وارننگ میسج جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں so again window is an object اس کی کچھ پراپرٹیز میں نے آپ کو دکھائی ہوئی ہیں اور اس کی کچھ اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز بھی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہوئے یہ پراپرٹیز جو ہیں جیسے میں نے بتایا یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اس آبجیکٹ کی اس اس اس وقت وقت سچویشن کیا کیا ہے ہے کا اسٹیٹس وہ کس حالت میں ہے بعض آبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کی ہو سکتا ہے صرف ایک ہی پراپرٹی ہو بعض ایسے آبجیکٹس ہو سکتے ہیں جن کی بے شمار پراپرٹیز ہوں سیورل پراپرٹیز ونڈو کی میں نے کچھ پراپرٹیز آپ کو دکھائی لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں اس طرح باقی آبجیکٹس جو ہیں ان کی بھی کئی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں یا پھر صرف ایک بھی ہو سکتی ہے یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ ایک نمبر بھی ہو سکتی ہے جس طرح وٹس جو ہے وہ ایک نمبر میں آپ بتائیں گے نا اس کی ویلیو ایک ٹیکسٹ اسٹرنگ بھی ہو سکتی ہے جس طرح اگر میں کسی ونڈو کا اسٹیٹس دکھانا چاہوں تو وہ عموماً ٹیکسٹ کی فارم میں ہوگا اسی طرح یہ پراپرٹی جو ہے بولین بھی ہو سکتی ہے یہ پراپرٹی جو ایک ارے کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے اریز کے بارے میں ہم نے ابھی کچھ بات نہیں کی لیکن during the next few lecture ہم اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ ڈسکشن کریں گے یہ پراپرٹی جو ایک فنکشن بھی ہو سکتی ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ کسی آبجیکٹ کی پراپرٹی جو ہے وہ ایک اور آبجیکٹ بھی ہو سکتی ہے فار ایگزامپل ونڈو ایک آبجیکٹ ہے اس کی ایک پراپرٹی ہے document document is an object on its own نہ صرف یہ ڈاکیومینٹ کے اندر ایک اور پراپرٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں form property form is an object on its own form جو ہے اس کے اس کی جو پراپرٹیز ہیں ان میں فار ایگزامپل ایک پراپرٹی ہے بٹن کی اور بٹن جو ہے it's an object on its own میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایک اور آبجیکٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی پراپرٹی ایک اور بھی ہو سکتی اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں یعنی جب اسکرپٹ میں ہم پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے کسی آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی کے بارے میں کچھ کرنا ہو تو ہم اس پراپرٹی کو ریفر کیسے کرتے ہیں بڑا سادہ طریقہ ہے سب سے پہلے آپ آبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں اس کے بعد آپ لکھتے ہیں اس آبجیکٹ کی ایک خاص پراپرٹی کا نام اور بیچ میں ڈاٹ لگا دیتے ہیں تو یہ object name dot property name یہ جو سارا آپ نے لکھ لیا اس کی مدد سے آپ کسی بھی آبجیکٹ کی کسی بھی پراپرٹی کو ریفر کر سکتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھ لیں ونڈو ڈاٹ وتھ جو ایک کسی ونڈو کی پراپرٹی ہے اس میں اس کی وتھ پڑی ہوتی ہے اسی طرح بٹن ڈاٹ ویلیو جو کسی بٹن کی پراپرٹی ہے یعنی کہ ویلیو پراپرٹی کسی بٹن کی اس میں بٹن کی ویلیو پڑی ہوتی ہے سو so اس طرح ہم کسی بھی آبجیکٹ کی پراپرٹی کو ریفر کرتے ہیں اسکرین پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک نئی اسکرین نظر آ رہی ہے جو ہی میں نے ماؤس جو ہے وہ چینج اسٹیٹس کے بٹن پہ رکھا تو کیا ہوا نیچے وہ جو لیفٹ باٹم کارنر پہ لوور لیفٹ کارنر پہ جو اسٹیٹس پہلے ڈن لکھا ہوا تھا اب وہ چینج ہو گیا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو وہ کہہ رہا ہے پہلے ڈن لکھا تھا اب لکھا ہوا ہے mouse has touched the button تو یعنی میں نے یہ ماؤس موو کر کے اس ایونٹ کی مدد سے میں نے اسٹیٹس چینج کر دیا اس براؤزر کا یعنی میں نے اس براؤزر اس یہ جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے اس کی میں نے ایک پراپرٹی چینج کر دی ہے تو یہ کام کرنے کے لیے جو میں نے چھوٹا سا پروگرام لکھا وہ میں آپ کو دکھا دوں اس وقت آپ کی اسکرین پہ وہ چھوٹا سا پروگرام نظر آ رہا ہے جس کی مدد سے میں نے یہ فنکشن لایا کہ اگر میں ماؤس کو ایک بٹن کے اوپر لے کے جاؤں تو نیچے جو اسٹیٹس لکھا ہوا ہے وہ چینج ہو جائے اور میری پسند کے مطابق چینج ہو جائے آپ کو اس کا کوڈ نظر آ رہا ہے اب ذرا اس کوڈ کے جو امپورٹنٹ پورشنز ہیں اس کو میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے تو وہ پورشن ہے جو ہیڈ پورشن میں جاتا ہے اور دوسرے اس کے بعد وہ پورشن ہے جو کہ باڈی پورشن میں جو ہمارا بٹن تھا اس کی اس کے ایک ایٹریبیوٹ کی صورت میں جاتا ہے تو اس کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہم نے بنایا on mouse over is equal to change status یعنی جب میں بٹن کے اوپر ماؤس لے کے جاؤں تو یہ جو چینج اسٹیٹس والا فنکشن ہے نا مہربانی کریں اور اسے آپ چلا دیں اور اس چینج اسٹیٹس والے فنکشن کو میں نے ڈیفائن کہاں کیا ہوا ہے جی ہاں میں نے اس کو اس پیج کے ہیڈ پورشن میں ڈیفائن کیا ہوا ہے اور وہاں پہ میں نے اسکرپٹ اسکرپٹ سلیش جو ان کے بیچ میں کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے اور وہ کوڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں نے کہا ہے کہ فنکشن چینج اسٹیٹس اس کے بعد میں نے فنکشن کی تھوڑی سی ڈسکرپشن لکھی ہے ڈسکرپشن یہ ہے کہ ونڈو اسٹیٹس یعنی ونڈو آبجیکٹ اسٹیٹس پراپرٹی جو ہے is equal to mouse has touch the button یعنی وہ جو ونڈو آبجیکٹ کی اسٹیٹس پراپرٹی ہے اس میں جو بھی تھا سو تھا لیکن اب اس میں یہ نئی ویلو ڈال دیں جو ہی میں یہ نئی ویلو اس میں ڈالتا ہوں جو ہی یہ فنکشن ایگزیکٹ کرتا ہے وہ نیچے جو لوور لیفٹ ہینڈ کارنر میں باٹم لیفٹ ہینڈ کارنر میں جو اسٹیٹس لکھا ہوا تھا وہ چینج ہو کے mouse has touched the button ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک ڈیمونسٹریشن تھی اب آپ کو ایک اور ڈیمونسٹریشن دکھاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ماؤس اس بٹن کے اوپر آتا ہے تو اس ونڈو کے اندر جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے یعنی جس یو آر ایل کے تحت وہ ونڈو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو نظر آتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جو میں نے نیا یو آر ایل دیا ہوا ہے اس کے مطابق جو پیج نظر آنا چاہیے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہم نے کیسے اچیو کیا اس کا کوڈ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جو ہیڈ پورشن میں کوڈ ہے وہ ہے function go to U R L window dot location یعنی ونڈو آبجیکٹ کا جو لوکیشن پراپرٹی ہے ونڈو آبجیکٹ کی جو لوکیشن پراپرٹی ہے اس کی جناب جو بھی ویلو تھی وہ بھول جائیں اس کی نئی ویلو کر دیں اس کی نئی ویلو کر دیں اب کا ویب پیج جو ہے اور نیچے میں نے جو سبمٹ بٹن تھا یعنی جس میں میں نے لکھا ہوا تھا گو ٹو وی یو وہاں پہ میں نے ایک ایٹریبیوٹ اس بٹن میں یوز کیا جو تھا on mouse over is equal to go to U R L تو یہ میں نے go to U R L function یہاں پہ ریفر کیا اور اس کو ڈیفائن میں نے اوپر ہیڈ پورشن میں کیا ہوا ہے جس کی مدد سے میں نے اس ڈیفینیشن میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو ہی ماؤس اوور یہاں پہ ہو آپ نے فوراً وی یو کے پیج پہ چلا جانا ہے اچھا یہ جو میں نے بھی آپ کو ڈیمونسٹریشن دکھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیج ناٹ فاؤنڈ کا ایرر مل جائے ایک سجیشن ہے آپ کے لیے وہ یہ کہ یہ ابھی تک میں نے جو آپ کو دو ڈیموز دکھائیں انہیں آپ کر کے دیکھیں خود بھی یعنی جو کوڈ میں نے آپ کو دکھایا اس کو خود بخود آپ ٹرائی کر کے دیکھیں یعنی لوکیشن پراپرٹی چینج کر کے دیکھیں اسٹیٹس پراپرٹی ونڈو کی چینج کر کے دیکھیں اس کے علاوہ وتھ پراپرٹی چینج کر کے دیکھیں ہائٹ پراپرٹی چینج کر کے دیکھیں دیکھیں ہوتا کیا ہے I'm sure that you are going to enjoy that objects کے بارے میں ہم نے کئی باتیں کی لیکن ایک بات اور بھی جو اسینشیل ہے وہ یہ کہ جب ہم آبجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم تین طرح کے آبجیکٹس کی بات کر سکتے ہیں ایک تو وہ آبجیکٹ جو کہ جاوا اسکرپٹ لینگویج میں ڈیفائن کیے گئے ہیں دوسرا وہ آبجیکٹس جو کہ براؤزر میں ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں اور تیسرے وہ آبجیکٹ جنہیں ہم خود بنا سکیں یعنی یوزر میڈ یا یوزر ڈیفائنڈ آبجیکٹس اگر ایگزامپلس کے بارے میں ہم سوچیں تو یہی کہ جاوا اسکرپٹ کے اپنے آبجیکٹس جو ہیں اس میں ونڈو کا آبجیکٹ ہے ڈاکومنٹ کا آبجیکٹ ہے جہاں تک براؤزر کے آبجیکٹس کا تعلق ہے یعنی وہ آبجیکٹس جن کا تعلق جو ڈسپلے ہو رہا ہے نا جو ڈاکومنٹ یا جو ونڈو ڈسپلے ہو رہی ہے اس سے نہیں ہے بلکہ براؤزر سے ہے تو اس میں اس کی ایگزامپلز میں ہسٹری کا آبجیکٹ آ سکتا ہے اس آبجیکٹ میں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو اس وقت ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے اس سے پہلے ہم نے کون کون سی یو آر ایل جو ہیں وہ وزٹ کیے ہوئے ہیں یا پھر نیویگیٹر کا بھی ایک آبجیکٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے تو یہ نیویگیٹر کا آبجیکٹ ہسٹری کا object these are browser objects they are related to the information about the browser not related to the document that is being displayed but related to the browser navigator کا مثلاً جو آبجیکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ کون سا براؤزر ہے اور یہ اس براؤزر کی کون سی ورژن ہے یوزر ڈیفائنڈ آبجیکٹس جو ہیں اس کے بارے میں ہم فیوچر میں شاید کچھ بات کریں یعنی یہ وہ آبجیکٹس ہیں جو جاوا اسکرپٹ میں آلریڈی بنے نہیں ہوئے یا پھر جو براؤزر کے اندر آلریڈی ایگزٹ نہیں کرتے ان کو یوزرز خود ڈیفائن کرتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں ایک اور ایسی ایگزامپل دیکھ لیں جس میں ہم ایک پراپرٹی کو چینج کرتے ہیں اس کو ہم یہ کریں گے کہ ایک ونڈو ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ کلر ہے تو جو بھی بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کو ہم چینج کر کے پنک کرنا چاہتے ہیں تو جب ہمارا ماؤس اس بٹن پہ آئے ہم چاہتے ہیں کہ فوراً جو اس ونڈو کا بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ پنک ہو جائے تو اسے دیکھیے ہم کیسے کرتے ہیں دیکھا آپ نے کہ جو ہی ماؤس چینج کلر والے بٹن پہ آیا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا اس کا کوڈ اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تو جو اس بٹن کی کے ایٹریبیوٹ میں ہم نے لکھا تھا وہ یہی کہ on mouse hover is equal to change P G colour یعنی چینج پی جی کلر ایک نیا فنکشن ہے اور اس فنکشن کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ہیڈ پورشن میں اور وہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ فنکشن چینج کلر پھر ہم نے ایک پراپرٹی کا نام لکھا ہے window dot document dot P G colour یعنی ونڈو آبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ڈاکومینٹ آبجیکٹ ہے اور اس کی جو بی کلر والی پراپرٹی ہے وہ جو بھی تھی سو تھی لیکن اب اس کو آپ پنک کر دیں تو اس کے ذریعے یعنی یہ چھوٹا سا جو آپ کو پیس آف کوڈ نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے ہم نے ایسا بٹن بنایا کہ اس کے اوپر جب ماؤس اوور ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو ہم نے ابھی تک کون کون سی پراپرٹی دیکھی ونڈو کی ہم نے اسٹیٹس کی پراپرٹی دیکھ لی لوکیشن کی بی جی کلر کی اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں جن میں سے کچھ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے مثلاً فور گراؤنڈ کلر ہے شاید اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیکسٹ کا کیا کلر ہونا چاہیے لنک کلر ہے لنک کا کیا کلر ہونا چاہیے ٹائٹل ہے یعنی اس پراپرٹی میں اس پیج کا ٹائٹل پڑا ہوتا ہے یو آر ایل ہے ریفرر ہے ریفرر بڑی انٹرسٹنگ پراپرٹی ہے اس کے اندر اس پیج کا یو آر ایل ہوتا ہے جس پہ کلک کر کے آپ کرنٹ پیج پہ آئے ہوتے ہیں تو فرض کریں کہ آپ میرے ہوم پیج پہ جائیں اور پھر آپ کلک کر کے سی ایس ون ون کے ہوم پیج پہ آئیں تو یہ جو اس ونڈو کی پراپرٹیز میں جو ریفرل پراپرٹی ہوگی نا اس میں میرے ہوم پیج کا یو آر ایل پڑا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو لاسٹ ماڈیفائڈ یعنی جب یہ پچھلی دفعہ آخری دفعہ یہ یہاں پہ ماڈیفکیشن ہوئی تھی اس کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے کوکیز فارمز امیجز لنکس اور اس کے علاوہ اور بھی کئی پراپرٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم بعد میں خاصی ڈسکشن کریں گے پراپرٹیز کی یعنی ہم کلاسیفیکیشن کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ریڈ رائٹ پراپرٹیز ہیں اور یہ ریڈ اونلی پراپرٹیز ہیں ریڈ رائٹ پراپرٹی سے مراد یہ کہ for example the background colour property کہ وہ جو بھی ہے اس کو میں جب چاہوں چینج کر سکتا ہوں لیکن ریفرر والی جو پراپرٹی ہے اس کو میں چینج نہیں کر سکتا اس کو میں صرف ریڈ کر سکتا ہوں اس کو میں رائٹ نہیں کر سکتا so refer property is an example of property which is read only یعنی اس انفارمیشن کو آپ چینج نہیں کر سکتے اس کو صرف اور صرف آپ پڑھ سکتے ہیں تو جناب ہم نے دیکھ لیا کہ کسی آبجیکٹ کی پراپرٹیز کو ہم ماڈیفائی کیسے کرتے ہیں لیکن دیکھیے ہم پراپرٹیز کو صرف ماڈیفائی نہیں کر سکتے ہم ان کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں ابھی تو ہم یہی کرتے آئے ہیں کہ ایک پراپرٹی پکڑی اس کی ویلیو چینج کر دی اور پھر اس کا افیکٹ دیکھ لیا لیکن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ایک پراپرٹی پکڑیں اس کو بس پڑھیں کہ وہ کیا ہے اینڈ دیٹس اٹ اب آپ کو نیکسٹ ایگزامپل جو ہم دکھاتے ہیں اس میں ہم ایسا کریں گے کہ ہم پراپرٹی کی ویلیو چینج تو کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کو پڑھ بھی لیں گے اس کو کہیں اسٹور بھی کر لیں گے تو یہ اس ڈیمو میں جو ہی چینج کلر والے بٹن پہ ماؤس آتا ہے تو کلر تو چینج ہو جاتا ہے لیکن ایک الرٹ باکس بھی آ جاتا ہے اس الرٹ باکس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ آپ نے کلر تو چینج کر لیا لیکن پرانا کلر جو ہے نا وہ یہ تھا پرانا کلر آپ کو آپ کو یاد ہوگا اس ونڈو کا وائٹ تھا تو یہ اس وقت الرٹ باکس میں لکھا ہوا ہے the old colour was hash یعنی یہ جو پاؤنڈ سائن بھی بعض لوگ اسے کہتے ہیں hash F F F F F F یہ کمپیوٹر کی زبان میں وائٹ لکھا ہوا ہے تو یہ کہہ رہا ہے the old colour was white تو ہم نے اس ایگزامپل میں کیا کیا پہلے ہم نے وہ پراپرٹی جو تھی اس کی وہ پڑھی اس کے بعد اسے چینج کیا اور اس کے بعد ہم نے ڈسپلے کر دیا کہ بھائی پرانی پراپرٹی یہ تھی آئیے اس کا ذرا کوڈ دیکھتے ہیں اس میں جو بٹن کے اندر جا رہا ہے وہ تو وہی on mouse over is equal to change B G colour اب بی جی کلر فنکشن جو ہم نے ہیڈ میں ڈیفائن کیا ہے یہ پہلے کی نسبت ذرا زیادہ کمپلیکس ہے پہلے تو آپ نے یاد ہوگا بی جی کلر والا جو فنکشن تھا اس میں صرف ایک ہی لائن تھی یہاں پہ کچھ زیادہ ہے پہلی لائن جو ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیا ویریبل اولڈ کلر لیتے ہیں اور اس میں یہ جو window dot document dot B G colour ہے اسی کرنٹ ویلو ڈال دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا اس پراپرٹی تو ابھی چینج ہو جانا ہے اور اگر ہم نے یوزر کو بتانا ہے کہ پہلے کلر کیا تھا تو اس پراپرٹی کی جو کرنٹ ویلو اس کو ہم اسٹور کر رہے ہیں کہیں تو اس کو ہم اولڈ کلر جو ویریبل ہے اس میں اسٹور کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ window dot dot B G colour is equal to pink یعنی اب ہم نے وہ پراپرٹی چینج کر دی تو اس سے بیک گراؤنڈ جو ہوگا وہ پنک ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم یہ ونڈو الرٹ والا میتھڈ یوز کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دا اولڈ کلر واز اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ جو ہم نے پہلے کاپی کیا تھا نا پرانا کلر وہ بھی ڈسپلے کر تو ہوتا یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرانا کلر کیا ہے پھر کلر کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر ایک الرٹ باکس میں ہم دکھا دیتے ہیں کہ پرانا کلر جناب یہ تھا تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک پراپرٹی چینج بھی کی ہے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے اس پراپرٹی کو ریڈ بھی کر لیا تھا کہ اس کی ایگزٹنگ اس کی کرنٹ ویلیو کیا ہے تو جناب ہم نے اب یہ اسٹیبلش کر لیا کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے object is a named collection اور اس کلیکشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں پراپرٹیز شامل ہیں اس میں میتھڈس شامل ہیں جاوا اسکرپٹ ہم نے کہا کہ ہر چیز کو آبجیکٹ ہی سمجھتی ہے اور اس کو پھر مینیپولیٹ کرتی ہے اسی لحاظ سے اور مینیپولیٹ کرنے کے طریقے کئی ہیں وہ یہ کہ یہ اس کی پراپرٹیز کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کی پراپرٹیز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں اس کے اس میں مختلف میتھڈ لگا کے اس میں اور بھی کئی چینجز لا سکتے ہیں تو جناب یہ تو بات ہو گئی آبجیکٹس کی اور پراپرٹیز کی اور پراپرٹیز کو ریڈ کرنے کی پراپرٹیز کو ماڈیفائی کرنے کی اب ہم بات کریں گے میتھڈس کی جیسا ہم نے کہا کہ ایک آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ نہ صرف پراپرٹیز بلکہ میتھڈس پہ بھی مشتمل ہوتا ہے یعنی اس میں عموماً دونوں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں instructions and data simultaneously methods and properties simultaneously تو میتھڈس کیا ہوتے ہیں methods are are in way programs are pieces of code are a set of instructions جو کہ کسی ایک آبجیکٹ سے ایسوشیٹڈ ہوتے ہیں so the functions associated with an object they are methods اس کی ایگزامپل اگر سوچیں تو بڑی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل ہے بڑی سادی سی ونڈو ڈاٹ کلوز کی یہ کلوز جو ہے یہ ایک ونڈو آبجیکٹ کا میتھڈ ہے جب بھی میں کسی ونڈو پہ یہ میتھڈ لگاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کیا ہونا ہے وہ ونڈو کلوز ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ کسی آبجیکٹ کی کسی پراپرٹی کو کس طرح ریفر کرتے ہیں اسی طرح کسی آبجیکٹ کے کسی میتھڈ کو کیسے ریفر کرتے ہیں بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ جناب سب سے پہلے آپ آبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں اس کے بعد آپ لکھتے ہیں اس کے پرٹیکولر میتھڈ کا نام اور بیچ میں ڈاٹ لگا دیتے ہیں لیکن عموماً اس کے بعد آپ یہ بریکٹس بھی لگاتے ہیں بریکٹس کبھی کبھی خالی ہوتی ہیں یعنی ایسے میتھڈس جن کو کسی آرگومنٹس کی ضرورت نہ ہو ان کے لیے آپ وہ خالی بریکٹس لگاتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ان بریکٹس کے بیچ میں کچھ آرگومنٹس ڈال دیتے ہیں یعنی آپ ایسی انفارمیشن ڈال دیتے ہیں جس کی اس میتھڈ کو ضرورت ہوتی ہے تو جناب یعنی تین حصے کے لحاظ سے ہو گئے سب سے پہلے آبجیکٹ کا نام پھر میتھڈ کا نام اور اس کے بعد بریکٹس میں آرگومنٹس یعنی وہ انفارمیشن وہ ڈیٹا جو آپ اس میتھڈ کو دے رہے ہیں تاکہ اس کی مدد سے وہ اپنا کام کمپلیٹ کر سکیں اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ یہی کہ ونڈو ڈاٹ کلوز کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا اسی طرح بٹن ڈاٹ کلک یعنی یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ ایک بٹن کو کلک کر سکتے ہیں عموماً تو ہم بٹن کو جا کے کلک کرتے ہیں نا ماؤس کی مدد سے لیکن آپ اسے آٹومیٹک بھی آٹومیٹکلی بھی کلک کرا سکتے ہیں using this method button dot click اور ان دونوں یعنی window dot close button dot click ان کے آگے وہ بریکٹس موجود ہیں ونڈو سے ریلیٹڈ ہم نے آپ کو ایک کلوز والا میتھڈ بتایا اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں ہم نے الرٹ والا میتھڈ اس کے لیے دیکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کنفرم کا ایک میتھڈ ہوتا ہے ونڈو ڈاٹ اوپن بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ونڈو سے ریلیٹڈ کئی میتھڈز ہیں سو so, ونڈو سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز ہیں اسی طرح جو ڈاکومنٹ آبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز ہیں فارم جو آبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز ہیں تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر آبجیکٹ جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس سے کچھ ریلیٹڈ کچھ ایسوسیٹیڈ میتھڈز ہوتے ہیں اور یہ میتھڈز ہی ہیں جن کی مدد سے ہم جسے کہتے ہیں کہ پروگرامنگ کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم آبجیکٹس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھا کہ ہم ایک ونڈو کو کلوز کر سکتے ہیں ایک ونڈو کو اوپن کر سکتے ہیں اور ونڈو کی اور بعض چیزیں جو ہیں ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیمو دکھا دیتا ہوں اس میں میں یہ کروں گا کہ ایک ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح اسکرین پہ اس میں ایک بٹن ہے اس بٹن پہ میں کلک کروں گا تو اس سے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو آئیے ذرا دیکھیں یہ بٹن کے اوپر ماؤس آیا اس کو کلک کیا اور فوراً کیا ہوا ایک نئی ونڈو کھل گئی with the view web page opened in that window تو یہاں پہ اس بٹن کو کلک کرنے سے کیا ہوا ایک نئی ونڈو کھلی ہے اور اس کے اندر ایک ویب پیج ڈسپلے ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسے کیسے کیا اس وقت آپ کو اسکرین پہ کوڈ کچھ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے تو وہ کوڈ جو بٹن کے اندر جاتا ہے تو اس کوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے on click is equal to view window یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ ایک نیا event handler different event handler being used اس سے پہلے جب بھی ہم نے ایونٹ ہینڈلر یوز کیے ہیں تو ہم نے آن ماؤس اوور کا کیا یہاں پہ ہم نے آن کلک کا ایونٹ ہینڈلر یوز کیا اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے بس میرا دل کر رہا تھا کہ آن ماؤس اوور کی بجائے کوئی اور بھی آپ کو ایونٹ ہینڈلر دکھایا جائے تو آن ماؤس اوور میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ بٹن کے اوپر آتے تھے تو کچھ ہو جاتا تھا یہاں پہ نہ صرف آپ نے بٹن کے اوپر ماؤس ماؤس کو کے پوائنٹر کو لے کے آنا بلکہ اس کو کلک بھی کرنا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں on click view window یعنی جب بھی یہ آن کلک کا ایونٹ ہو تو تم نے یہ وی یو ونڈو کا فنکشن جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر دینا ہے اس کو چلا دینا ہے تو اب وہ جو ہیڈ پورشن ہے اس میں جو اسکرپٹ اور سلیش کے ٹیگز ہیں ان کے بیچ میں جو میں کوڈ ڈالوں گا وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی فنکشن وی یو ونڈو یعنی یہاں پہ میں وہ جو وی یو ونڈو جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریفر کیا تھا اس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں تو میں یہاں کہتا ہوں ونڈو ڈاٹ اوپن یعنی ونڈو آبجیکٹ ہے اور اس پہ اوپن کا میتھڈ ہے اور اس اوپن کے میتھڈ کو میں ایک آرگومنٹ بھی دے رہا ہوں یعنی میں اس کو ایک یو آر ایل دے رہا ہوں اور وہ یو آر ایل ہے ہے کا اس کی وجہ یہ کہ نہ صرف میں ایک ونڈو اوپن کرنا چاہتا ہوں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس میں ایک یو آر ایل سے ریلیٹڈ جو پیج ہے وہ ڈسپلے ہو اگر میں یہ آرگومنٹ نہ دیتا اگر میں صرف لکھتا ونڈو ڈاٹ اوپن بریکٹس تو کیا ہونا تھا تو ہونا یہ تھا کہ ایک ونڈو کھل جاتی اور اس میں کچھ بھی نہ ہوتا وہ خالی ہوتی تو جناب یہ تھی ایک چھوٹی سی ڈیمو جس میں ہم نے ایک میتھڈ آپ کو دکھایا یعنی ونڈو جو آبجیکٹ ہے اس کا جو اوپن میتھڈ ہے اس کو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا آپ کے سامنے اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا اور بھی اس کے بترے میتھڈز ہیں and throughout the rest course will be visiting some of those methods تو آبجیکٹس جس طرح ہم نے کہا کہ they are made up of properties and methods لیکن اکثر آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے یعنی پراپرٹیز تو ہوتی ہیں آبجیکٹس کی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ میتھڈس بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر آبجیکٹ سے ایسوسیٹڈ کچھ ایونٹ ہینڈلرز بھی ہوتے ہیں آج ہم نے آن کلک والا ایونٹ ہینڈلر یوز کیا ہے اس سے پہلے ہم آن ماؤس اوور کا ایونٹ ہینڈلر یوز کرتے آ رہے تھے تو ٹھیک ہے ایونٹ ہینڈلز ہوتے ہیں اور یہ ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ایونٹس کیا چیز ہیں ایونٹس جناب وہ ایکشنز ہیں which occur when a user interacts with web page یعنی یوزر جو ہے ماؤس کو ادھر سے ادھر موو کرتا ہے یا پھر کسی بٹن کو کلک کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں اٹس این ایونٹ ایک تو یہ ہو گیا نا ایونٹس یعنی جو یوزر کی وجہ سے ہوتے ہیں کچھ اور ایونٹس بھی ہوتے ہیں فار ایگزامپل آپ کچھ ایسی پروگرام کر سکتے ہیں جس میں آپ کلاک کو دیکھیں فار ایگزامپل کہ کلاک میں جب جو کمپیوٹر کلاک ہے اس میں جب بارہ بج جائیں تو آپ نے کچھ کرنا ہے فار ایگزامپل آپ نے ایک سائرن بجا دینا ایک الارم بجا دینا ہے تو وہ بھی ایونٹ ہینڈلنگ ہی ہو رہی ہے عموماً جیسے نے بتایا کہ ایونٹ ہینڈلنگ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یوزر جو ایونٹس اکر کراتا ہے لیکن یہ ایونٹس جو ہیں کمپیوٹر کے اندر سے بھی اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں یعنی فار ایگزامپل اس کے کلاک سے اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئے ایونٹ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے کہ جو ہی کوئی ایونٹ آتا ہے کمپیوٹر کو جو ہی کوئی ایونٹ پتا لگتا ہے تو جاوا اسکرپٹ اس کو ہینڈل کرتی ہے اور یہ ایونٹ ہینڈلر جو ہیں اس کی مدد سے انہیں ہینڈل کرتی ہے تو ویب پیجز کے اندر ہم یہ ایونٹ ہینڈلرس ایمبیڈ کرتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی ایونٹ ہو we can take the appropriate action آپ کا فیوچر کا ایک لیکچر ہے جو کچھ عرصے کے بعد ہوگا اسی کورس میں جس میں ہم ایونٹ ہینڈلنگ کے بارے میں ذرا زیادہ گفتگو کریں گے اب جناب آج جو ہم نے باتیں کرنی تھی وہ تو ختم ہوئی تھوڑا سا سمرائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں کس کس طرح کی آج ہم نے بات کی جاوا اسکرپٹ کی اور جاوا اسکرپٹ میں جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی ہم نے کہا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے ہر چیز کو ایز این آبجیکٹ ٹریٹ کرتی ہے تو یہ آبجیکٹ ہوتا کیا ہے تو ہمیں پتہ لگا آبجیکٹ اور کچھ نہیں ہوتا it's a collection it's a collection of properties and associated methods properties جو ہیں وہ کسی بھی آبجیکٹ کی اسٹیٹ بتاتی ہیں کہ اس وقت وہ اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے میتھڈس کے ذریعے ہم چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں میتھڈس کے ذریعے ہم آبجیکٹس پہ آپریٹ کر کے ان کو کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں آج جو ہم نے ایگزامپل لی میتھڈس کی اس میں ہم نے ایک ونڈو کو اوپن کیا تھا لیکن اس کے علاوہ اور بھی آپ چیزیں کر سکتے ہیں ونڈوز کے کے کے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ فارمز نیکسٹ ٹائم بڑا انٹرسٹنگ کام ہم کریں گے ویب ڈیولپمنٹ کا ہی نیکسٹ ٹائم ہم ذرا تھوڑی سی نیٹیگریٹی میں جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ ایک ٹرم ہے ڈیٹا ٹائپس ڈیٹا ٹائپس عموماً تقریباً ہر لینگویج میں ہر پروگرام لینگویج میں پرزینٹ ہوتی ہیں یہ ہوتی کیا ہیں ڈیٹا ٹائپس اور یہ کہ جاوا اسکرپٹ میں کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ہیں اور یہ بھی کہ جاوا اسکرپٹ میں جو مختلف طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں یا پھر مختلف طرح کے جو آپریشنز ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں یعنی specially will be interested in arithmetic operators and logical operators کہ یہ ڈیٹا ٹائپس اور یہ آپریٹر جو ہیں ان کی مدد سے جو ہم جاوا اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں تو یہ کیا ماجرا ہے ان کی ہم ڈیٹیلس جانیں گے اور ان کو ہم مختلف اگزامپلس کرنے کے ذریعے یوز کرنے کی بھی کوشش کریں گے ڈیٹا ٹائپس کو اور آپریٹرس کو تو جناب انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ